حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بیان فرمایا ہر نیکی جو انسان کرتا ہے وہ اسے ثواب کے لحاظ سے کم از کم دس گنا ہو کر ملے گی مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکیس